سبحانه وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام اور قابل صدہ صد احترام بھائیوں دوستوں ساتھیوں کیا ہے ارے بہت دل منگوائی تھی اس نے ایسے ایسے تو سمجھدار ہیں اللہ کے ہاں نسبت کی بڑی حیثیت ہوتی ہے ازوال متحرات ہماری مائیں پوری امت کی مائیں قرآن نے ان سے کہا یا نثار نبی یا نثار نبی حج حجم مینسا وہ پیارے نبی کی بیویوں قرآن کہہ رہا ہے اللہ علیہ وسلم او پیارے نبی کی بیویوں تم ایسی نہیں ہو جیسی اور عورتیں ہیں کیا مطلب سر سے پیر تک کے آزاد تو سب کے سر دو آنکھیں دو ہاتھ دو پیر ہاتھ المومنین کے بھی وہی تھے جیسے صحابہ ہمارے جیسے آدمی تھے پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ نبی کی پاکیزہ بیوی ہو کہاں کہ تمہاری نسبت ہے ساری دنیا کی ساری عورتیں دنیا بھر کا جتنا مٹیریل جتنا سامان لاکھوں کروڑوں مرتبہ جمع کر کے خرچ کر دے تو نبی کی بیوی نہیں بن سکتی یہ نسبت حاصل نہیں ہو سکتی ایسے ہی اس وقت دنیا میں لوگ بہت ہیں ہمارا یہ مجمع اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے بہت ترقیات سے مالا مال فرمائے اس مجمع کے جمع ہونے کی نسبت اللہ راضی ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھ لیں اس طریقے پر چلیں اور اپنی ذات سے چلتے ہوئے دوسروں کو اس طریقے پر لانے کی کوشش محنت کریں اس نسبت سے یہ سارا مجمع جمع ہے کہ جس نے ہم کو زندگی دی ہے سب سے پہلے اس کو راضی کرنا جو کہا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا لوگوں نے کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے زمین آسمان کے بیچ میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے فرمایا تھا اللہ کا ناراض ہو جانا سب سے زیادہ خطرناک اس لیے قرآن نے اللہ نے خود کہہ دیا رضوان من اللہ اکبر اللہ راضی ہو جائیں ان کا سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور یہ ہمیں ہر قدم پر بتایا تم انسان ہو فرشتے نہیں ہو تمہارے ساتھ بہت سارے تقاضے لگے ہوئے ہیں لیکن جو زندگی آپ کو دی ہے جو زندگی تمہیں دی ہے وہ زندگی والا یہ کہتا دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زندگی دی ہی ہے میری عبادت کے لیے اما خلق الجن وال ان دنیا میں ہو لیکن یہ سونا یہ چاندی یہ پیٹرول یا زمین آسمان چاند ستارے دنیا بھر کا سارا سامان یہ تو مچھر کے برابر بن مچھر کے بن کے برابر اور تمہارا اللہ کی رضا آخرت آخرک ہے اس کو بنانا ہے اس کے لیے ایک دفعے سبحان اللہ ایک دفعہ یہ کائنات سے کروڑ ہا ارب ہا قدم ہا قدم کیسا بڑا ہوا ہے اللہ جو اس کی قیمت دیں گے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بندہ تو کرے گا اپنی حیثیت جیسے بچہ اور باپ بچہ چھوٹا ہے وہ چلے گا تو اس کا پیار تو اتنا ہے اور اس کے باپ کا اتنا بڑا یہ چلے گا تو اتنا سا چلے گا اس کا باپ ایسا معلوم ہوتا جیسے بچہ دوڑ رہا ہمارے میں اور کرام رضوان اللہ تعالی چرام میں جو فرق ہے تو ان کی بھی دو آنکھیں دو ہاتھ دو پیر و سر ان کے یہاں بھی, بھی بچے ان کے یہاں بھی زمینیں باغات کھانا کمانا سب تھا لیکن جیسے حضر پاک صلی اللہ علیہ فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دیناروں والا دن ہم نبیوں کی جماعت پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو ایسے دینے کا وارث نہیں بناتے وہ رسول علم جیسے ہر نبی ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے اپنے زمانے کے لوگوں کی رہبری کے لیے جو بھیجا تو ایمان اور علم یہ دو چیزیں دیں گے نبیوں کے پاس بڑی بڑی دولتیں اور حکومتیں اور یہ نہیں تھی وہ تو کھانا بھی نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سارے نبیوں کے سردار اما جان فرماتی ہیں ہم نے چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا چولہا ہی نہیں جلا گیارہ گھروں میں سے کسی گھر میں لیکن کیا تھے کہ ساری دنیا ایک طرف اور ایک طرف ایک مرتبہ نہیں لاکھوں دفعے ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی جو آپ کا مقام بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر مخلوق میں بندوں میں کوئی ہے تو سب سے بڑی ذات سرکار کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم پیسوں کا زمینوں کا جائیدادوں کا وارث بنا کر نہیں جا رہے ہیں درخت تو کم امرین تمہارے درمیان دو عظیم طاقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسولی کما لالش سے تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن زندگیوں میں کیسے آئے ایک تو ہمارے پاس الماریوں میں ہے جس دان میں ہے جی۔ وہ قرآن کہ آنکھوں کا قرآن آنکھوں میں زبان کا قرآن زبان میں کمائیوں کا قرآن کمائیوں میں مزدوری کا قرآن مزدوری میں ہر قرآن میں ہر کس لیے کا حدل داس قرآن کیا ہے لال لا کتاب بفی ایک میں قرآن اسی لیے مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ سے اللہ نے جب یہ کام شروع کرایا یہ گشتیں یہ فضائی کی تعلیم یہ صبح شام کی تصویرات یہ مہینے کے تین دن چلا چار مہینے ملکوں میں اندر مسترات میں علماء میں فرمایا تھا یہ تو ہمارے کام کی الفا ہے اصل اس محنت سے جو مقصود ہے پوری امت کے جتنے طبقات تاجر کاشتکار مزدور کارخانے دار ڈاکٹر انجینئر مولانا صاحب شیخ العزیز صاحب جتنے جو جس طبقے سے جس کا تعلق ہے پوری امت کے تمام طبقات کے ہر طبقے سے متعلق ہر فرد کی زندگی میں قرآن حقیقت کے ساتھ آ جائے قرآن کا حلال حلال قرآن کا حرام حرام قرآن جس عمل کو کہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس سے ناراض ہوتے ہیں اس لیے کتنی زور سے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے لقد کال رقم فی رسول اللہ الحسن اور قرآن کہہ رہا ہے اس کے بعد تو پھر کوئی چیز کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی نبی تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ کھانا کمانا عبادات اخلاق معاشرت معاملات اندھیرا اجالا بیماری تندرستی یعنی جہاں کہیں بھی ہو کہ ہر قدم پر اسی لیے صاحب علیہ شاگر عجیب بات فرماتے فرماتے تھے آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی اور پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو کہ وہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہمارے اور صحابہ کرام رام لال کی زندگی میں جو فرق ہوا ان کی ان کی کماری بچیاں وہ بیٹیاں مائیں دادیاں نانیاں اور چچا ماموں بھائی پھوپھا بتیجا تمام صحابہ ان کے پاس بھی باغات تھے ان کے پاس بھی زمینیں تھیں یہاں لیکن سو فیصد دلوں کا رخ قرآن کی طرف کھا رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کھانے کو تو کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو کھانا کس طرح کھانا ہے قرآن اور حدیث اللہ اور رسول ہر قدم پر ارے وہ کسرا اور وہ کیسا رہا وہ فلانا اور فلانا سب ایک طرف اللہ اور رسول قرآن اور حدیث اس لیے ہمارے جو چھ نمبر ہے نا ہمارے کام میں اس میں تیسرا نمبر علم و ذکر وہ یہی ہے ہر قدم پر اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ شادی ہے خوشی ہے غم ہے بیماری ہے تندرستی ہے مالداری ہے غربت ہے اسی لیے ہے تو صاحب اللہ کرے ہم پڑھ رہے ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں یہ فضائی کی کتابیں مدینہ منورہ میں جو بہت بڑا جامعہ ہے وہاں کے ایک بہت بڑے شیخ یہ فضائی کی کتابوں کا ترجمہ جب عالمی میں ان کے سامنے آیا فضائل ذکر فضائی نماز فضائل رمضان فضائی قرآن یہ سارے تو شیخ نے یوں کہا کہ آدمی کون ہے کہاں رہتا کیا کرتا ہے ایک حدیث کے لیے ایک آیت کو سمجھانے کے لیے کتنا کا کیا کیا دیکھا ہے تو ہمارے لیے فضائل کا علم اور اس سے جب عملوں کی رغبت اور شوق پیدا ہو تو اس عمل کو کس طرح کرنا اس کا طریقہ اس کا نام مسائل اور مسائل تو تمام صحابہ سو فیصد اس لیے یہاں تک لکھا ہے علماء نے کوئی آدمی اجنبی سے اجنبی پر آیا مدینے میں آئے اور حضور اکم صلی علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کو جیسے ہم پوچھتے اے بھائی اے بھائی آپ کون ہیں اے بھائی آپ کون ہیں ہم پوچھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں جو مدینے آتا اور وہ پوچھتا مدینے والوں سے آپ کون ہیں بندہ اللہ کا ہوں زندگی کا مقصد اس کی بندگی ہے امتی نبی کا ہوں نبی کا کام میرا کام ہے یہ جواب سب کا مشترک جیسے صحابہ کی جماعتیں گئی افریقہ اور کہاں کا ملکوں میں گئے صحابہ کسرا اور پیسر کے علاقوں میں وہاں سب کا ایک ہی جواب وہاں والے پوچھتے تھے کیسے آئے کیا کیا لوگے تم سے کچھ لینے کو نہیں آئے ہیں تمہاری حکومت تمہاری دولت تمہارا پیسہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے پاس ہم تو انما ہیمنا الآخرہ ہماری آخرت بن جائے اور چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے دین کا وارث بنایا ہے اور یہ دین قیامت تک کے تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے اس لیے ہر ایک کی آخرت کیسے بنے اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کبھی بھوک کبھی پیاسی پیاس کبھی گرمی کبھی سردی یہاں تک کہ کتابوں میں عجیب واقعات ملتے ہیں ایک علاقے میں صحابہ کی جماعت جا رہی تھی پیاس لگی چاروں طرف کئی پانی کا نام و نشان نہیں پیاس میں تو آدمی پانی کو تلاش کرتا ہے لیکن پانی ہے ہی دور دور تک تو صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین نے جو اونٹ تھا اس کو نہر کیا اس کو ذبح کیا اس اونٹ کی اوجری میں سات دن کا پانی رہتا ہے وہ اونٹ کو نہا کیا اور اس کی اجڑی سے پانی نکال کر اپنی پیاس بجائی اور یہ عجیب بات تھی صحابہ کی کہ جس تقاضے پر چاہ رہے ہیں اس تقاضے میں چاہے پہاڑ کھڑے ہو جائے چاہے آسمان زمین پر آ جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تقاضا پورا کرنا ہے پورا کرنا ہے اس کے لیے سب سے آسان چیز ہمارے پاس جان ہے جان لگا جائیں گے اس لیے باد صاحبہ نے تو تمنا کی ارے جان تو دے رہا ہوں لیکن ایک ہی تو ہے ایک کاش ایک کاش سینکڑوں ہزاروں جانیں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جیسے صحابہ کی تعریف میں رجال صدق و اللہ علیہ ومن ہم من قضا نہ بہو ومن ہم من اللہ کے سچے بندے جنہوں نے سچ ثابت کر دیا اور اللہ نے بھی ان کو سچا کہہ دیا کہ کیا ہے یہ یا تو جانے کھپا دی ہیں یا لائن لگی ہوئی ہے ہمارا بھی نمبر ہمارا بھی نمبر ہمارا بھی لیے دوستوں یوں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مجمع یہ اجتماعات یہ ہمارے مشورے یہ خالی بیانوں کے لیے نہیں ہے ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہم کون ہیں کہاں ہیں اور کیوں ہے وہاں تو ہمارے اشراف نے سمجھایا بندے اللہ کے ہیں امت نبی پاک صلی اللہ سمجھے کے بندگی اللہ کی کرنی ہے تابے داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا کہ اس سب کے نتیجے میں آخرت کیسے بنے اس لیے کہ یہ سونا یہ چاندی یہ پیٹرول یہ زمینیں یہ دنیا بھر کے سامان یہ تو سب یہی آ جائیں گے آدمی کے ساتھ تو وہ جائے گا جو اس نے کیا ہوگا جس کو عمل کہتے ہیں اس لیے وہاں صحابہ کیا عمل خراب ہو جائے اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا عمل بنانا ہے جیسے فیکٹریوں میں سامان بنتے ہیں یہ انسان سر سے پھیر تک اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے اور اس مشین کا سامان اعمال ہے جو بول رہا ہوں نا یہ میری زبان کا عمل بن رہا ہے آپ کانوں سے سن رہے ہیں آپ کے کانوں کا آپ چل کر آئے کہاں کہاں سے کہ وہ زمین تک آپ کشمی پڑ رہے تھے اور برابر کی زمین کہتے ایک دل پوش پر وہ جا رہا ہے جو اللہ کے نام کی رس لگا رہا ہے زمینیں وہاں تو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں عمل عمل عمل لیکن دو ہی چیزیں مال ممال جب سے دنیا شروع ہوئی ہے ایک بہت بڑی تعداد ان کے پاس بھی جان مال اور عقل خیرت مضبوط یہ تین چیزیں ہر ایک کے پاس کبھی بیشی یہ تو اللہ کی ترتیب کسی کو لمبی عمر کسی کو مختصر کسی کو زیادہ دولت کسی کو کم کسی کو کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے کسی کو دو مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے جیسے آپ کو تجربہ ہوا ہوگا عمومی گشتوں میں جاتے ہیں شہر میں جاتے ہیں مسجدوں میں تہتے ہیں جماعت نکالنے کے لیے کتنے پاپڑ بھیجنا پڑتا ہے جی؟ یہ تینوں چیزیں ہر ایک کے پاس لیکن صدیوں اپنی ساری تینوں طاقتیں ہائی دنیا ہائی یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی آدھی کسرا کے پاس روم میں اور آدھی فارس میں کیسر کے پاس اس کے با... اس کا شاہی محل اس کے کنگورے اس کا فرش اور اس کے سامان یہ عرب جن کے پاس پینے کو پانی نہیں کھانے کو کھجور نہیں حضرت عشاء شراط تسلیم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا نبی ہی اچھے برے کی تمیز کراتے تھے یہ کرو یہ مت کرو یہ بولو یہ مت بولو حضرت علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ابھی حضور تشریف لائے نہیں بیچ کا وقفہ کتنا چھ سو سال کا آپ سب کو تجربہ ہوگا مدرسے میں یا اسکول میں تھوڑی دیر کے لیے استاد یا ماسٹر تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں تو کلاس میں مدرسے کے درجے میں کتنے سوال پیدا ہوتے ہیں جب وہ استاد آ جاتے ہیں حضرت اس نے میری کتاب پھاڑ دی نہیں حضرت اس نے مجھے لات لاتنا اگر اس نے میرے کہا شکایتوں کی ڈھیر کیوں کہ استاد نہیں تھے کیونکہ چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں جو راستہ بتا تو جہالت اور شرک اس کے سمندروں میں ڈوبکی کھائے ہوئے مورخین نے یہاں لکھا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے جاہل تھے کہ ان کی جہالت کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس لغت میں اور ڈکشنری میں الفاظ نہیں اور یہ دس سال بیس سال کی بات تھی لیکن حدیث میں آتا ہے نا الف حضال اللہ پوری مخلوق اللہ کا کنبا ہے اور اس مخلوق میں اس کنبے میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو جو اس کے کنبے کے لوگوں کو فائدہ پہنچا نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے تو نبی کوئی تھے نہیں اور یہ تعداد بہت بڑی جہلیت لیکن چونکہ اللہ کی مخلوق اللہ نے بنائی کہ یہ ضائع نہ ہو یہ برباد نہ ہو ان کی جان ان کا مال ان کے لیے تباہی کا سبب نہ بنے اس لیے اللہ پاک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد اور بعض مرتبہ تو ایک ایک وقت میں ستر ستر نبی اور پیغمبر بھیجے جسے ان کو صحیح راستہ بتایا یہاں حضرت عشاء علیہ السلام کو اٹھا لیا اور کوئی ہے نہیں ان کو لگ گئی مال کی اسرا کے دربار میں داخلے کا صرف جیسے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو پاس بنانا پڑتا ہے نا اسٹیشن پر ہوتے ہیں تو پلیٹ فارم لانا پڑتا ہے اسرا کے دربار میں داخلے کے لیے جو ٹکٹ بنتا تھا وہ ڈھائی لاکھ کا اور یہ ایسے بھوکے ننگے تھے کہ کھانے کو کھجور نہیں اسی لیے اس زمانے میں دیکھو تو کتنا قتل و غارت آپس میں یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ دو قبیلوں میں اگر لڑائی ہے تو قبیلے کا جوان وہ سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے سب سے بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کے پیے اور یہ ہوتا تھا تاریخ میں وہ تو عمار سنڈا کلّہ رحمت اللہ رہے تھے اسی لیے جب والوں نے آپ کو بہت ستایا تھا اور کیا کچھ کیا تھا طائف والوں نے یہ ہماری فضائی کی کتابوں میں ہے نا فضائل ذکر میں فضائل حیات حکایت صحابہ میں لیکن سرکار یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام آپ چاہیں کہ سب کو دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دیں اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے زحمت بنا کر نہیں اور حضور یہ رحمت کی میراث مجر آپ کو دے گئے ہیں لیکن دین نہ سیکھنے تیسرا علم و ذکر جو نمبر ہے اس کو حق نہ دینے کی وجہ سے ماں باپ کے لیے بھی اولاد زحمت بنی ہوئی بی بچوں کے لیے بھی پڑوسیوں کے لیے بھی اور حضور دشمنوں کے لیے بخاری شریف کی روایت ہے ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت قتل کا ارادہ کیا تھا وہ پکڑا گیا گرفتار ہوا اس کو لائے اور مسجد نبی میں جیسے کھمبے ہیں نا وہاں ایک کمرے کے ساتھ باندھ دیا وہاں صحابہ جو کچھ کر رہے تھے نماز پڑھ رہے ہیں تعلیم کا حلقہ لگا رہے ہیں ایک دوسرے سے پیار سے مل وہ سارا وہ دیکھ رہے تھے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ان کو بڑھاوا دے کر کیا حال ہے حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں تو وہی نہیں جائے تو آزاد ہے رحمت للعالمین جو قتل کی اسکیم بنا چکا ہے اس لیے دوستو اتباع سنت حضور والے اخلاق حضور والی صفات حضور والی زندگی ہماری پوری محنت کا خلاصہ ہے اس پر آنا ہے اور وہ زندگی قرآن بتاتا ہے وہ زندگی حدیثیں بتاتی ہے جب ان کو آزاد کر دیا تو آزاد ہے تو وہ جو یہ روز کہتے ہیں نا عال مسجد ہم آل مسجد مسجد کے پانچ کام ہے نہیں ارے تمہارے یہاں ویڈ میں کوئی بولتا ہے مسجد کے پانچ کام ہیں روزانہ کے وہ عمل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے صحابہ کے یہاں باتیں بھی تھی عمل بھی تھا اور قربانی کیسی چاروں طرف سے تیروں کی بارش قربانی کیسی کی ہوج نچوڑ کے حالت کر رہے ہیں کئی کئی دن کے فاقے ہیں عمل بھی تھا اور قربانی بھی تھی اس میں سب سے زیادہ یہ جو ہم کہتے ہیں مقامی کام اور باہر کی نقل و حرکت کہتے ہیں نا ہم ہمارے یہاں مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے بنگلے والی مسجد میں نظام الدین میں وہی اوپر مارا کرتے ایک مرتبہ دلی کے لوگوں کو جمع کیا تھا فرمایا مولانا نے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنا دین ہے یہ مدرسے یہ خانقاہ ہیں یہ مکتب یہ کتابیں یہ جماعتیں یہ تبلیغ یہ اجتماعات ان شکلوں میں جتنا دین ہے وہ مدینہ منورہ کے مقامی کام کے نتیجے میں ہے اس لیے ہمیں بتائیں کہ ہماری دو حیثیتیں ہیں ایک اپنی ذاتی زندگی کہ وہ ہر شعبے کا دن اس کی زندگی میں ہو اور دوسرے کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار ہو ہر جمعہ کو امام خطے میں کہتا ہے اللہ من نسر دین محمد دعا کرتے ہیں تو مقامی کام ہفتے والی گشتے روزانہ کے پانچ کام صبح شام کی تصویرات قرآن کی تلاوت اشراف چاش عوابین تحجد یہ سارے اعمال ان کو دیکھ کر لوگوں کے یعنی ایسے قبیلے جو حضور کا نام لینے کو تیار نہیں دیکھنا تو بہت بات کی بات لیکن صحابہ ان کے عملوں سے دشمن دوست ہو گئے اس لیے مدینے والوں سے کہا تھا وز کرو نعمت اللہ علیکم او مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو کن تم آدھار تم تو آپس میں ایک دوسرے کے خون لیوا اور جان لیوا دشمن سے میں نے کہا نا کہ بہادر وہ جو کھوپڑی میں خون پیے کن تم آدان تم تو دشمن تھے اللہ لائی نہ کو لو بھی کو تمہارے دلوں میں اور ایسے ایسا ایسا جوڑ ہوا کہ سب بھائی بھائی بن گئے تم بھی نہیں آنا چاہیے اور اسی مریضے میں جب آپ ہجرت کر کے آئے تھے تو شروع میں فرمایا تھا مالی اب کو مجھے کیا ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے شام تک تمہارا وقت تمہارا پیسہ تمہاری بھاگ تمہاری سمجھ بوجھ تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے وہ ان آخر تم بے ہو جا اور ہمیں اللہ کا نبی سراپا نور سراپا رحمت تم تو وقت ایسی جگہ لگا رہے ہو مال ایسا خرچ کر رہے ہو کہ جہنم کا سامان بن رہا ہے میں اللہ کا نبی تمہیں پوکھیں پکڑ کے وہاں سے بتاتا ہوں جان مال لگانے کی یہ جگہ نہیں جہاں تم لگ ایک ایک چیز اور اس میں وہ آپ کو کتنے برے برے الفاظ سے لیکن حضرت نے سب برداشت کیا جس مدینے میں مدے مقابل کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر خون بھر کے پیا جاتا تھا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے کہ اب باقاعدہ راستے میں لوگ کوئی قافلہ جا رہا ہے کسی کے لیے سواری کا انتظام کسی کے لیے پانی کا انتظام وہی مدینے والے کر رہے ہیں حضور اسی لیے ہمارے ہاں یہ تیسرا نمبر علم و ذکر جو ہے وہ یوں خالی تقریر کے لیے نہیں ہے اس موقع پر حضور نے کیا کیا مہمانوں کا احترام کرنے کے لیے کیا بتایا اب میں تمہارا مہمان ہوں اس وقت میں کیا کرو گے ہاں، تم تو پاکستانی ہو مول صاحب کھاتے کھاتے تھک جائے گا ہر ایک ایک بکرا دو ہر ایک ایک ابھی تمہارے بکرے تمہارے گھر یہ سب پوچھو مہمان کھاتا کیا ہے ایک زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو جو لوگ دعوت کو تبلیغ کو نہیں جانتے تھے اور بلکہ مخالفت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ یہ یہ تو مردم خور جماعت ہے کیا آدمی کھا جاتے ہیں گھر میں رہنے نہیں تھے جب تمہیں ابا کہاں کے باہر چچا کہاں گئے یہ تو ہمارا نام کسی وقت میں مردم خور جماعت تھا لیکن الحمدللہ ساتھیوں نے ہر جگہ والوں نے قربانیاں دی لوگوں کی طرح طرح کی سنی برداشت کی ان کو دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا اور اب جو ہم بہت پرانے کہلاتے ہیں اور بہت صاحب یہ تو تبلیغ والے ہیں ذمہ دار ہیں ایسے ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے آخری تقریر انتقال سے پہلے کی پورا ملک جماعت نظام الدین میں عجیب بات فرمائی بھائی دوستو ہر چیز کی قیمت اس کی اصلی صفت سے ہوتی ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ فروٹ مارکیٹ کہتے ہیں نا سیب لٹک رہا ہے انگور کا خوشہ ہے آم ہے اور اتنی قسم ہے آموں کہ اس کو دیکھ کر منہ میں پانی ایک غریب آدمی جس کے پاس بیچارے کو گھر میں روٹی نہیں ہے بار بار گھر والے اور بچے ابا کبھی سیب لاؤ نا ابا کبھی سیب لاؤ اچھا جس کی حیثیت ڈیری کے بوروں کی نہیں ہے اس نے بھائی بچے روز کہا کرتے ہیں چلو وہ جو سیب اس کا رنگ بھی بہت سرخ اور بہت بڑا لٹک رہا تھا بہت مشکل سے دو تین دن کی کمائی کو اکٹھا کر کے ایک سیب لیا گھر والے بہت خوش بچے بہت خوش آج کا ابا سیب لائے جب بیٹھا بیٹھے اور اس کو کاٹا تو اس کا مزہ بھی کھٹا تھا پتا نہیں کتنے دنوں کا پرانا اور سڑا ہوا تھا اس میں کیڑے چل رہے تھے تو اب یہ آدمی جو اتنی قربانی کے بعد اس کو لے کر آیا تیرا ستیا ناس جائے تھی مجھے بتایا کیا تھا نکلا کیا فرمایا کہ خالی سیب کی شکل نہیں سیب کی اصلی صفت کیونکہ ایسے ہمیں کہا ان اللہ ولا کم اور اللہ تمہاری و سرتوں کو تمہاری پرسنالٹیوں کو اس کو نہیں دیکھتا ہے بلا کلو تمہاری نیتوں کو تمہارے عملوں کو اندر میں کیا بھرا ہوا ہے اس کو دیکھتے اس لیے ہمارا کام تو اس لیے کہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر طبقے کے ہر آدمی کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا محنت کا ایک جوہر ہے محنت کس کو کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک جو آزا ہیں اس کی حرکت کا نام ہے یہ میں بول رہا ہوں نا یہ زبان کی محنت ہے آپ سن رہے ہیں کانوں کے محنت یہ محنت کا جوہر ہر ایک کو دے رکھا اور جس چیز کو لگاتا ہے وہ چیز سامنے آتی ہے ایک صدیوں تک صدیوں تک ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی پیسہ ہائی دنیا دولتوں کے ڈھیر لگ گئے لیکن اپنے کو بھول گئے میں کون ہوں بندہ اللہ کا امت نبی اس سبق کو امت بھی بھول گئی جنہوں نے اللہ رسول کو نہیں مانا تھا وہ تو انہوں کو مانا ہی نہیں تھا ہم تو کہلاتے ہیں یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ کے رسول کے تو قرآن لیکن ہم نے اپنا سبق بھول یہ سارے جماعت یہ سارے مضمے بھائی اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرو اور یہ پریشانی اسی کی ہے اس وقت جو امت پریشان ہے جیسے حافظ جی سبق دیتے ہیں نا سبق جاؤ یاد کرو اپنی جگہ بیٹھا اور ہل رہا ہے تو استاد سمجھ رہے ہیں حافظ جی سمجھ رہے ہیں کہ سبق یاد کر رہا وہ سبق نہیں یاد کر رہا بہت بزرگ بنا ہوا رومال اڑا ہوا ہے اور ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور وہی آ رہی ہے اس کو استاد سمجھ رہے کہ سبق یاد کر ماں باپ کو بھی دھوکا استادوں کو بھی دھوکا امت کو بھی دھوکا اور خود اپنے آپ کو بھی دھوکا نام مدرسے کا نام سبق کا اور کر کیا ہے میرے دوستوں اللہ ہم کو معاف فرمائے اللہ ہم کو معاف فرمائے اور ہمیں احساس نصیب فرماوے ہم کون ہیں کہاں ہیں اور کیوں بندے بندگی کے لیے امتی آپ کے کام کو آپ کے والے غم آپ کے والے فکر آپ کے والے علم آپ کے والے موٹے آنسو آپ کیا ہیں اس کے ساتھ کیا ہم امتی یہ چار مہینے چلے اندر باہر یہ سارا اس کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اور ماشاء اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس میں لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تین سو سال کے بعد کتنے وفات کے تین سو سال کے بعد یہود ر نشارا نے یورپ نے امریکہ نے پوری امت کے مسلمان کے درمیان ایک سوال ڈالا ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے زمین مکان پیسہ جو بھی ہوتا ہے تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا امت ایسی بے ہی اور امت اپنا سبق اور ذمہ داری پہ ایسا بھولی ہوئی کوئی جواب نہیں اللہ قبروں کو نور سے منور فرماوے مولانا محمد الیاس صاحب مولانا یوسف اور انعام رحیم اللہ ان حضرات نے پورا قرآن سارے نبیوں کے واقعات امتوں کے واقعات اس کے ساتھ کب کیا ہوا کہاں مدد ہوئی کہاں خدا کی طرف سے پکڑ ہوئی اور حدیثیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سینتیس سال تک انہوں نے بخاری پڑھائی تھی اور حضرت شیخ الحد صاحب کے شاگرد بھی تھے داماد بھی تھے اور اتنا دھیان تھا کہ بعض مرتبہ تو شیخ الحدیث صاحب انتظار کرتے تھے نام آئے گا اس سے پوچھ لیں گے حج اس کا مسئلہ اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ جنہوں نے جن امریکہ افریقہ نے اور جن یہود و نصارہ نے سوال کیا تھا نبی کیا دے کر گئے جب جماعت انگلینڈ میں امریکہ میں فرانس میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں چائنا میں جب تو ماننے مان ہاں بھائی کیا معاشرت ہے کیسے اچھے اخلاق ہیں کیسے ان سے تو کسی کو کوئی نقصان ہی نہیں اس لیے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت وہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا وہ حریرہ لبے کیا رسول تجھے بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکتا ہے اللہ کے پیارے پیارا مرکز رسم ضرورت تیری ذات سے تیری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تب تو مسلمان یہ حدیث ہے یہ واقعات میرے دوستو میرے لیے آپ کے لیے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اپنے گرے بار میں جھاٹنے میرے سے تو میرے ماں باپ ہی ناراض میرے بڑے بھائی ان کی اولاد ماموں سسرال والے اس لیے دوستو خالی تقریروں کا اور مجموعوں کا جمع ہو جانا کا ہم تبلیغ نہیں ہے حضور پاک کے نمونے کے قریب عقیدہ سب سے پہلے ایمان ہے پھر عبادت معاملات رہن سہن اخلاق و عادات یہ دینی زندگی کے شعبے ہیں جیسے درخت کے لیے جڑ سے لے کے اخیر میں وہ پھل پھول اللہ نے گھر بیٹھے اللہ اور ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ہمیں یہ دیا اور پھر اپنی ذات سے اپنی ذاتی زندگی کو دینی بناتے ہوئے یہ حضور کی میراش ہے امت اور پوری دنیا آپ تو سب قیامت تک کے لیے آپ تو نبی ہیں یا یہ الناس حضور سے اللہ نے کہلوایا پیارے نبی آپ کہہ دیجیے انی رسول اللہ علیکم جمیا تم سب کے لیے میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی آپ کا پیغام لیکن آپ تو دنیا سے خوش لیے گئے کہ نہیں اللہ نے جن سے کام اللہ کو جن سے کام لینا تھا جیسے یا صاحب علی حضرات پھر ان کے بعد پھر اب یہ سارا مجمع کتنے پرانے کیسی قربانیوں والے اور کہاں کہاں کے اور ان سے کتنی مسجدیں آباد ہوئی کتنے مدد سے کتنوں کی زندگیاں کیسے شرابیوں نے شراب چھوڑی کیسے جھوٹوں نے جھوٹ چھوڑا یہ سارا اللہ نے کام کیا اس لیے اس کام کی عظمت کام کو سمجھنا سیکھنا خود اپنی ذات سے کرنا اور دوسروں سے کرانا مسجد سے دوسری مسجد تیسری مسجد شروع ہی سے جب یہ مقامی کام جمتا ہے تو مقام سے جماتے پھر وہ جہاں ملکوں میں اور صوبوں میں جاتے ہیں وہ وہاں تشکیلیں کرتے ہیں یہ سارا مجمع آپ کے رائبینڈ میں ہر سال جو مجمع آتا ہے بیرون کا عرب ملیشیا آسٹریلیا چائنا اور کہاں کہاں ہے وہ کیا ہے وہ ان ساتھیوں کی قربانیاں جنہوں نے اپنے آپ کو کھپایا سیکھا اور وہاں جا کر ان کو بھی بتایا اس لیے دوستو ہم جو کچھ ہیں وہ بعد میں ہیں سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں اس کی بندگی ہی کے لیے اور بندگی کیا ہے جو آدمی جس وقت جس حال میں ہو اس حال کا حکم کیا ہے اس وقت اب جیسے ابھی ہم یہاں مسجد میں ہیں مسجد میں بیٹھنے والوں سے اللہ کیا چاہتے ہیں یہ معلوم کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیا کرتے تھے ایسے ہی ہم اپنے کاروبار میں ہیں اپنے کھیت میں ہیں باغ میں ہیں کارخانے میں ہیں دکان میں کہ وہاں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ یہ جب آتا ہے تو یوں کہ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے قربان سے اسی لیے شروع میں تو تین دن کی جماعت اس وقت میں حضرت پورے ہندوستان کے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے میواتیوں واقعوں کی ایک جماعت اللہ ان کو جزائے خیر پہلے ان کے سامنے رکھا کہ ایک کام ہے آدمی اپنے گھر سے اپنے خرچے سے نکلے اور یہ اس طرح کرے اس طرح چلے یہ سیکھے نماز سیکھے کلمہ سیکھے تو پہلی مرتبہ میں حضرت مستق رحت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کرے گا کون ان کے بیوی بچے اور سب کو چھوڑ کر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زور سے دھچکا لگا اتنا بڑا بزرگ وہ بھی کہتا ہے لیکن لگے رہے میوات جانا آنا اور میوات کی کوششیں وغیرہ جماعت بنائی اور جماعت بنا کر حضرت مفتی کی فیاض اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام ہاں کی اور مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بہت بڑے عالم ہیں وہ کوئی بات کریں گے تمہیں یاد ہے تمہیں دیکھ کر ان کا پہلا بول کیا ہے وہ یاد رکھنا اور مجھے آ کے بتا دینا جماعت گئی مفتی صاحب کیا دلی میں تھے دروازہ ٹک ٹک کون اندر سے پوچھا مولانا الیاس صاحب کی جماعت حضرت مفتی فیاض اللہ صاحب اس اتنا سنا اور دروازہ کھول کر اب کوئی کیا کہے گا اب کوئی کیا کہے گا اب یہ تو کہا جا رہا کیسے کرے گا کون اس لیے یاد رکھنا باتوں سے باتیں عمل سے عمل قربانی سے قربانی اور اس سب کی جان جیسے بدن بہت اچھا موٹا تگڑا تندرست خوبصورت روح نہ ہوتا بدبو گش بھی ہو رہا ہے تعلیم بھی ہو رہی ہے اور مسجد میں جگہ نہیں مل رہی ہے بڑے بڑے چور اس سب کی روح وقت راضی کرنا اپنی آخرت بنانا اور اللہ کے بندوں کی خیر خائی ہر ایک کی جان مال صلاحیت جو اللہ نے دی ہے وہ اپنے صحیح مشرق پر لگے اور صحیح مشرق کیا ہے جہاں نبی کی جان لگی جہاں نبی کا مال لگا جو نبی بولے صلی اللہ علیہ وسلم نبی گھر میں جس طرح رہے میدان میں آہیں جیسی بھری نمازے کہ اس سب کو امت کے ہر کے ہر فرد میں آ جائے اس کی محنت کا نام تبلیغ ہے وہ اللہ مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے کریں گے اور کرو گے ویسے ایک تشکر کرتا ہوں ماشاء اللہ کہوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو ماں دودھ پلاتی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہیں لیکن اب دنیا نے بہت ترقی کر لی تو آرٹیفیشل شیشوں کا دودھ ہے جی وہ بھی ملتا ہے اگر ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پیے ہوئے ہو اپنی ماؤں کی چاتیوں کا دودھ پیے ہوئے ہو تو مولانا سب صاحب لالے فرماتے تھے مدینے میں رہنے والے تین قسم کے پوری جان پورا مال جیسے سدے کا ایک پرائرا سی آدھی جان آدھا مال کم سے کم سالانہ چار مہینے تو باہر کی نقل و حرکت اور مدینے میں رہتے ہوئے کوئی آ جائے اس کو اس کا استقبال اس کو سمجھنا اس حیثیت کا آدمی ہے کیا اس کا اور اس کو پھر کام پہ لگا کے اپنی جگہ میں اس کو ڈائی بنا کر بھیجنا یہ تین قسمیں کی اس پورے مرنے سے میری درخواست پوری جان پورا مال سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں اللہ بہت مبارک دیکھو ختم نہیں ہوا اب یہ آپ نے جو ارادے کیے پوری جان مال کے یہ اپنے آپ کو مشورے کے تعلق کرنا ہے اندر باہر دور قریب پیدل سواری اندر یہاں حاجی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کے درجات بلند فرمائے یوں فرماتے تھے جب جب جہاں جیسے بڑھ جاؤ جب جہاں جیسے آدھی رات کو پچھلی رات کو سردی میں گرمی میں پیدل سواری دور کری جب جہاں جیسے یہ پوری زندگی والے اس کے لیے کریں گے باقی بھائی جو بیٹھے رہ گئے کم سے کم ہر سال کے چار مہینے مشورے کے ساتھ اندر کو لگوائیں باہر بھیجیں مشورات کے علماء کے جیسے بھی کریں گے انشاءاللہ اور سب کی اصل جان جو ہے نا یہ جو ہماری اپنی کیا کہتے ہیں پرسنل لائف کیا کہتے ہیں پرسنل لائف ذات کی زندگی ہم سب ایمان میں نماز میں تیسرے نمبر میں کمزور ہیں جیسے کمزور دوا ڈاکٹر تو بہت اچھا لیکن دی ہوئی دوا نہیں پیتا ہے تو جو کھانے کی ہے وہ پینے کی ہے نہیں تو پھر جو ہسپتال میں داخل ہوا وہ تندرست ہو کے باہر آتا ہے وہاں رہتے ہوئے بھی دوا نہ پیے تو پھر روز کمزوری بنتی اللہ میرے آپ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ یہ چھ نمبر یہ مقامی کام یہ انفرادی اعمال تشبیہات قرآن کی تلاوت اور اس کو گانٹ باندھ لو فرمایا حضور پاک صلی اللہ وسلم نے کونو عباد اللہ اخوانہ کونو عباد اللہ بندے اللہ کے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو پورا ملک پورا صبح اور پورا مجمع نمونہ بن سکتا ہے ہر جگہ والوں کے لیے اللہ ہمیں تمہیں اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ راستہ کھول دے اللہ ابھی وہ کہاں گلاس بھائی یہاں کے ذمہ دار کون ہے جی کا بات سنیے آپ حضرات ماشاء اللہ پورا جان پورا مال آدھی جان اور آدھا مال اور کم سے کم کم سے کم ہر سال چار مہینے اور مقام پہ یہی کام ہمارا کام ہے اسی کام میں اپنی زندگی لگانی ہے اور خروج کے اعتبار سے کم سے کم چار مہینے ہر سال کے لیے سب تیار ہیں اس کے لیے ان شاء اللہ ہاں اب یہ ہے کہ جو جوڑ والے ہیں وہ جوڑ میں شرکت فرمائیں گے جوڑ میں شرکت فرمائیں گے اور درخواست ہے بار بار درخواست کی جا رہی ہے اس بندوں کو جائیں تو بہت خوشی بند